لئیس نے نے سے انہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور اس سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سنتالیس